بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے قاسیم تلك آیات الكتاب یہ واضح کتاب کی آیتیں نتلو علیک من نبی موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تونہ موسیٰ علیہ السلام تے فرعون کا کچھ حالات ٹھیک ٹھیک سنا رہا ہوں انہا لوگ کا واسطہ جڑا ایمان لیا میں إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بشك فرعون نے زمین میں اتی چک لی تھی تو اس نے قطرہ بسنیک ٹولیاں میں بند شوڑیا تھا انہا بچوں وہ ہر اکن جماعت نہ انہا بچوں وہ اکن جماعت نہ کمزور کرے تھو وہ انہا کا بچہ نہ حلال کر دیا تھو تو انہا کی عورتہ نہ زندی رین دیا تھو واقعی وہ بڑو فسادی تھو وَنُرِيدُ ان نمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تو ہم جامع تھا جی ہم انہا لوگوں پر احسان کراں جڑا اس ملک میں کمزور کر دیتا گیا تھا تو ہم انہا نہ رہنما بنا دیاں اور انہا نہ ہی ملک کا وارث بنا دیاں ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون تم انہوں نے زمین میں حکومت دے دیا تو فرعون اور حامان نالے انہیں سو جانا وہ چیز دا چھوڑا جس نے میں ڈرے میں تھا وَأَوْحَيْنَا نئی جے تو اسنا دودھ پیالتی رو پھر جس ویلے تنہ اس پر کچھ ڈر سہی ہو تا تو اسنا دریا میں سٹ چھوڑیے تو تو فکر نہ کریے تو غم نہ کریے ہم ضرور اسنا پھر تیرا کوڑا لے آواں گا تے ہم اسنا رسول بناواں گا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ پھر فرعون کا لوکا نے موسیٰ علیہ السلام چاہ لیا تنجھے چھیکڑ وے انہوں کا دشمن تے غم کا باعث بنے اس میں کوئی شک نہیں جے فرعون تے آمان اور انہوں کا لشکر سارا غلطی کر رہا تھا وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فرعون کی بیوی نے کیوں یو تے میری نالے تیری اکھوں اور آ رہے اس نے قتل نہ کریو हो सके यो होना कुछ नफ یا ہم اس نہ اپنوں بچوں ہی بنا لیا تو तो نتیجہ تھے بے خبر تھا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دل بے قرار ہو گیا گیو موسیٰ علیہ السلام کا پیتنا ظاہری کر دیتی جے کر ہم اس کا دل نہ مضبوط کر کے نہ رکھتا تانجے وہ مومن بن گئے رہے وقالت لأخته تاج فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بین نہ کیوں تو اس کے پچھے پچھے چلی جا پھر وہ دوروں دوروں انہوں نے تکتی رہی اور انہوں نے لوکانا پتو بھی نہیں لگو وَحَوَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وهم له ناصحون تو انہیں پہنا تین موسیٰ علیہ السلام ور دودھ پیال آلی حرام کر شوڑی تھی تو انہوں کی بین نے کیوں کیوں ہوں تو انہوں ایک عصہ کارگو پتو دسوں جڑا تھارا واسطے اس بچہ نہ پالیں تو وہ ویمی اس کا عمدرد فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمَّ أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اس راہوں نے موسیٰ علیہ السلام واپس انہوں کی ماں کو لے پچا چھوڑیا تانجے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائیں تو وہ غم نہ کرے نالے وہ جان لیا ہے جی اللہ تعالیٰ کو وعدوں پر حق ہے متا لوگ جانتا ہی نہیں جزی الْمُحْسِنِينَ تو جس السلام اپنی جوانی نہ پج گیا اور پوری طاقت میں آ گیا انہیں انہوں نے حکمت علم عطا فرمائے تو ہم کارانا اس را بدلو دیاں ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين تو ایک عليه موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس ویلے داخل ہوگا کہ اتلا بسنیک بالکل غفلت میں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں دو بندہ کلتا تکیا ایک تا تو آدمی بلادری کو بلادری کو تھو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی کے خلاف مدد منگی جڑو انہوں کا دشمنہ بھی چھو تھو تا موسیٰ علیہ السلام نے اس نے ایک مکو ماریو جس نال اس کو کامی کر چھوڑیو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا یو تے شیطانی کم ہے بے شک وہ دشمن ہے بند ہے بند ہے گمراہ کرنا لو ہے قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم عرض کی او میرے ربا میں اپنے اوپر ظلم کر چھوڑے ہوئے تو تم منا معاف فرما دے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر چھوڑے ہو بے شک وہ بڑو بخش نالو مجھ مہربان ہے قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين عرض کی ربا جس طرح میرا اوپر احسان کیو ہے انہوں قدے بھی گناہ گاراں وہ مددگار نہیں بنسوں فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين پھر سویرے ڈرتا ڈرتا شہر میں گیا یہ دیکھا کہ وہ پھر اچانک ہی وہی آدمی جس نے جاتے تیڑے انہوں کو مدد منگی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نہ مدد واسطہ بڑھا رہے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس نے کیوں بے شک تو صاف بے را آدمی ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين في الجسكري موسى عليه السلام اس آدمی نہ پگڑ لگا جڑو انہ دعاں وہ دشمن تھو تا وہ فریادی بول پیو اے موسیٰ علیہ السلام کیوں تم منا قتل کرنو چاہمے جس طرح تو نے کل ایک بندو قتل کر شوڑے تھو تم تے بس ملک ماں زورا ور بن گئی رہنو چاہمے تے تم صدار کرنا لا نہیں بننو چاہتا وَجَاءَ رَجُلٌ أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرونك بيك يأتمرون بك ليقتلوك تمرون کبھی تمیر شہر کا پرلا کنڈ آتے ایک بندو دوڑتو دوڑتو دوڑ اس نے کیوں اے موسیٰ علیہ السلام بے شک ایتگا مقدم تھارا قتل کو مشروع کر رہے ہیں لہذا تم تو نگل جاؤ بے شک ہوں تھارو خیر خواہ ہوں فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين پھر موسیٰ علیہ السلام اتو دوڑتا پھر موسیٰ علیہ السلام اتو ڈرتا ڈرتا تو اورا پنا تکتا نگل پیا تے دعا کی جے ربا منہ ظالم لوکاں تے نجات دے ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تو جس ویلے موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کا چل پیا کہنے لگا منا امید ہے میرو رب سد و رستو دست دیا وہ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الضعاء وأبونا شيخ كبير تو جس ولئے بے مدین کا پانی بر پجیا انہوں نے پانی بر لوکاں کو ایک مجموع لبو جڑو مال نہ پانی پیالے لیں تو تو انہوں لوکاں تھے ایک پاس ہے دو کڑی جٹھیں جڑی اپنا مال نہ ڈک کھلی تھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھو تھارو کے معاملو ہے انہوں نے کیوں ہم اس ویلے تھوڑی پانی نہیں پیال سکتی جچر تھوڑی یہ آجڑی پانی پیال کا مڑ نہ جے تو مارو باپ بڈو جریف ہے فَسَقَالَهُمَا إلى الظن فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تو موسیٰ علیہ السلام نے انہا واسطہ بکرینا پانی پیال شوڑیو پھر چھام آٹ آیا تو دعا کرن لگا ربا تو میرا در جڑی بھی نعمت پیج دیا ہوں اس کو بڑو محتاج ہوں فجاہ فأخذته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين پھر انہاں دوہاں بچوں ایک کڑی جڑی شرم آیا نال ٹرتی آوے تھی موسیٰ علیہ السلام کو لے آئی تے کہن لگی میرا ابا جی تونہ صدیں لگا تانجے تونہ مارا واسطے تانجے تونے مارا واسطے جڑو پانی پیا لے تھو اس کی تونہ مزوری دیں پھر جس ویلے موسیٰ علیہ السلام انہوں کو لے پجیا اور انہوں نے سارو قصو سنایو انہوں نے فرمایو ڈرو نہ تم ظالم لوکاں تے بچ آیا ہے قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ان دعا بچوں ایکن کڑی نے کیو ابا جی انہاں نے مزوری ور رکھ لیو کیوں جے چنگو آدمی جس نے تم مزوری ور رکھیں وہی ہے جڑو طاقتور تے امانت دار وے قال انی أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني شاء من اس بزرگ نے علیہ السلام نہ کیوں ہوں اپنی ان دو کڑیاں بچوں ایک تھارا نکاح میں دینی چاہوں اس شرط ور کہ تم اٹھ سال توڑی میرو کم کاج کرے جے تم دس سال پورا ہی کر دیں تا وہ تھاری طرفوں احسان وے گو تو ہوں تھارا ور سختی کرنی نہیں چاہتو انشاءاللہ نیک آدمی دیکھیں علیہ مثال نے فرمایا گل میرے تھارے بشکار پکی ہو گئی دو بچوں ہوں جڑی بھی پوری کروں میرا ور زیادتی نہیں اسے तो جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالی گواہ ہے فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسقلون جس میں موسیٰ علیہ السلام وہ مدت پوری کر رہا اور وہ اپنا ٹبر نہ لے گئے روانہ ہویا تو انہوں نے تور علیہ پاس سے ایک آگ دیسی انہوں نے اپنا کار آلہ نے کیوں جی تم کھلو منہ ایک آگ دیسی ہے ہو سکے ہوں اتو تھارا کولا کچھ پتو لے آؤں یا آؤں اگ گی کہ मराड़ी لے آؤں تانجے تم اگ सेक سکیں فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين پھر جس ویلے علیہ السلام پھر جس ویلے موس علیہ السلام اس کے کولے آیا انہوں نے اس برکت والی جگہ مدان کے سجے پاسے تھے ایک بوٹا وچوں آواز آئی جے موس علیہ السلام بلا شبہ ہوں ہی سارا جہانا وہ رب اللہ تعالیٰ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل تخف إنك من الآمنين تم اپنی سوچی زمین سٹ دیو ویلے انہوں نے اس نے سب آروں التاں دیکھ تکیو تاں وے کنڈ پھیر گئے نس پیا تاں مڑ گئے تکیو بھی نہیں حکم گو اے موسیٰ علیہ السلام اگے آؤ تاں ڈرو نہ تاں یقین کوئی خطروں نہیں اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سور اپنی دوئے باں اپنے نال ٹکو لیو یہ تھارا رب کی طرف فیراؤن واقع ہے تو اس کا مقدمہ واقع ہے دو دلیلیں بلا شبہ یہ سارا نافرمان لوگ ہیں قال رب قتلت نفسا فأخاف موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ربا میں انہوں ایک بندو قتل کر چھوڑے تو اس گل ڈروں جے وہ مین قتل نہ کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرا رب میں انہوں ایک بندو قتل کر چھوڑے تو اس گلوں ہوں ڈروں جیسے منہ قتل کر شوڑیں گا تو میرو پائی آرون میرا تے زیادہ صاف زبان آلو ہے لہذا تو اس نے میرے نال مددگار بنا کے پیج دے تاں وہ میری تصدیق کرے منہ ڈر ہے کہ وہ منہ چوٹھو گیں گا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرا پائینا تیری ہم تیرا پائینا تیری بات تگڑی کر دیاں گا تا ہم تم دعانا اسو غلبو عطا کریں گا کہ پھر وہ تھارا توڑی پج ہی نہیں سکسیں ماری آیتہ نال پھر جس ویلے موسیٰ علیہ السلام مارا دتا ہوا صاف معجزہ لے گا انہوں نے کولے آیا انہوں نے کیوں یوں تے چھڑو پلے تے بنایا وہ جادو ہے تو انہیں اسی گل اپنا پچھلا دادا بٹکاں کا زمانہ میں نہیں سنی وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرو رب اسنا خوب جانے جڑو اس کو ہدایت لے گا آئے ہوئے تو جس وقت آخرت کو چنگ و نتیجو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم کدھے کامیاب نہیں ہو سیں وقال فرعون یا ایوہ المرأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين تو فرعون نے کیوں اے دربار جو مقدموں ہوں تو نہیں جانتوں جتھاروں میرا تسوا کوئی اور خدا ہے ہامان تو میرا وقت ہے مٹی نہ اگ میں پکا پھر میرا وقت ہے ایک اچھو محل بنوا تانجے ہوں اوپر چڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ دیکھوں اور ہوں تے اسنا جھوٹو ہی سمجھوں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور فرام تو اس کی فوجہ نے زمین میں انحق اتی چکی ہوئی تھی تو وہ یوں سمجھ رہا تھا جی انہوں نے مارا کولا ہے مڑ گئے آنو ہی نہیں فَأَخَرْنَاهُ وَجُرُودَهُ فَنَبَرْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ چھیکڑا ہونے وہ تھا اس کا لشکر پکڑ لیا پھر ہم نے بھی سمندر میں پھینک چھوڑیا ان تک لیو ظالموں کو انجام کس ہو گو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ تو انہیں بھی پیشوا بنایا تھا جڑا دوزخداری بنا میں تھا کہ قیامت کے تیارے انہوں کی کوئی مدد نہیں کی جاتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ وَيَرْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ تو انہیں اس دنیا میں انہوں نے پچھے لانت لا چھوڑی تو قیامت کے تہڑا ہے انہوں نے وہ مجھ پیڑو آل بیگوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون تو انہیں پہلی امتانا علاق کرن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی کتاب عطا فرمائی تھی جڑی لوکاں واسطہ بصیرت ہدایت اور رحمت تھی تاں وہ نصیحت حاصل کریں وما وما كنت كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر من الشاهدين تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتو تھو تا تم تور گئے لین دے آرے رہے پاس نہیں تھا تو نہ ہی تم ات موجود لوکم تھا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين بلکہ انہیں مجھ ساری قوم پیدا کی پھر انہاں پر لمو زمانوں گزر گیا تے تم مدین گا بسنی کاماں میں رہن والا نہیں تھا تور کا کنڈا ور تھا جس لئے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیتی تھی وریاد تھارا رب کی طرف ہوں مہربانی ہے تنجھے تم اس قوم نہ ڈرامیں جس کو لئے تھارا تے پہلا کوئی ڈران آلو نہیں آئے ہو تنجھے بے نصیحت حاصل کریں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ فَيَقُولُ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين تکیدہ اسی گل نہ ہو جائیں کہ انہا ورد انہا کا کرتوتاں کی وجہ تے کہ مصیبت آپ ہوئے پھر وہ کہیں لگ جائیں کہ اے ماریا ربا تے مارا در کوئی رسول کیوں نہیں ہو جہاں ہم تیری آیتاں کی پیر بھی کرتا تم ایمان لیان عالم شامل ہو جاتا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن إنا بكل كافرون پھر جس ویلے ماری طرفوں انہاں کول حق آ گیو وہ کہن لگا جے انہاں نے اسی چیز کیوں نہیں لبھی جسی موسی علیہ السلام نے لبھی تھی الا تے کیوں انہاں نے اس چیز نال کفر نہیں کیو جڑی پہلا موسی علیہ السلام نے دتی گئی تھی انہاں نے کیوں یہ دو جادو ہیں جڑا ایک دوجا وہ اپرالو کریں تو بولیا یہ ہم سارا رامن کرم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے تم سچائیں تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی کتاب لیاؤ جڑی ان دو کتابوں تے بد ہدایت علی وے ہوں میں اس کی پیروی کروں گا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر جیوے ہر ایک گل وہ جواب نہ دے سکیں تاں تم جان لیو کہ یہ بس اپنی خواہش چل رہے آئیں تو اس کے بعد کون گمراہ گو جڑو اللہ تعالیٰ کی ہدایت چھوڑ گئے اپنی خواہشیں پیچھے ہی چل ہوا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگ نے ہدایت نہیں دیتو صدق اللہ العظیم